سمورا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے قول و جالنا ضریات ہم الباقین ہم نے نوح ہی کی اولاد کو باقی رکھا کی تفسیر میں فرمایا نوح کے تین بیٹے حام سام اور یافس تھے جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار دو سو تیس یہ حدیث ضعیف ہے